عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا ان قریب پھر اجنبی بن جائے گا لہٰذا ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری و مبارکبادی ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو انتیس یہ حدیث صحیح ہے